قابل منچن آباد ضلع بہاول نگر کے میور نوجوانوں اور دوستوں آج سے ضلع بہاول نگر کا تین روزہ دورہ کا آغاز ہو رہا ہے میرے بھائیوں صحابہ کرام سے اللہ تعالی کو اتنا پیار ہے کہ میں اور آپ جس کا تصور نہیں کر سکتے کانفرنس کا نام ہے عظمت صحابہ تو عظمت صحابہ کانفرنس کے عنوان ہی پر میری معروضات آپ کے سامنے ہوں گی اور جن لوگوں کو میری تقاریر کا یا میرے انداز گفتگو کا علم ہے وہ جانتے ہیں کہ اشتہارات میں دیے ہوئے موضوع یا ذمے لگائے ہوئے موضوع ہی پر میں گفتگو کو زیادہ پسند کرتا ہوں کیونکہ عنوان ہے عظمت صحابہ تو انشاءاللہ اسی عنوان پر میں اپنے خیالات کا اظہار کروں گا اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے موجودہ حالات پر بھی انشاءاللہ شاء اللہ تبصرہ ہوگا اور حکمران ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں اور ہم حکمرانوں کے ساتھ کیا کریں گے اس کا بھی ذکر ٹھیک ہے میرے بھائیوں اللہ تعالی کو صحابہ سے اتنا پیار ہے کہ میں اور آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے ذہن میں بھی نہ سکتا قرآن پاک اللہ کے رسول کی شان میں ہے لیکن میں جب قرآن کھولتا ہوں تو مجھے جس صفحے پر رسول اللہ کی شان نظر آتی ہے وہاں مجھے صحابہ کے نغبات بھی نظر آتے صحابہ کے ترانے بھی نظر آتے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اتنی بات کہہ دیتے کہ صحابہ سچے ہیں اچھے ہیں بات ختم ہو جاتی لیکن صرف اتنی بات نہیں کہی بلکہ انسان کی جتنی ادائیں ہیں ایک ایک ادا کا ذکر اللہ نے قرآن میں صحابہ کا کیا ایک ایک صحابہ نے تجارت کی تو قرآن میں ان کی تجارت کا ذکر کیا صحابہ نے جنگیں لڑی تو ان کا ذکر قرآن میں کیا صحابہ بازار سے گزرے تو ان کا ذکر قرآن میں حتیٰ کہ جس سواری کے صحابی سوار ہو کر جنگوں میں گئے اس سواری کا ذکر بھی قرآن میں اللہ کو صحابہ سے پیار اللہ کو صحابہ سے اور بہت پیار اور اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی وجہ سے شریعت کے ضابطے بھی بدلے شریعت ہے محمد رسول اللہ لیکن ضابطے صحابہ کی وجہ سے بدلے اس کا ذکر بھی قرآن بھائی جس جماعت کے لیے قرآن کا ضابطہ بدل جائے اور اس کو ایک طبقہ کہے یہ تو کافر تھے عقل کو بعد لگ میرے بھائیوں ایک طرف اسلام کا نقطۂ نظر ہے کہ اسلام میں صحابہ کرام کی کیا حیثیت اور ایک طرف شیعہ کا نقطۂ نظر ہے کہ شیعہ کے نزدیک صحابہ کی کیا حیثیت میں دونوں نقطہ نظر کو آپ کے سامنے واضح کرنا چاہتا ہوں کہ صحابہ کرام کی اسلام میں کیا اہمیت قرآن نے صحابہ کو کیا کہا پیغمبر نے صحابہ کو کیا کہا اور پوری امت نے صحابہ کو کیا کہا اور مقابلے میں شیعہ نے صحابہ کو کیا کہا میرے بھائی تورات کھولے موسا علیہ السلام پر تورات اتری تورات میں حضرت موسا علیہ السلام کے صحابہ کا ذکر گیارہ جگہ پر کتنی جگہ پر گیارہ اور اسی تورات میں محمد رسول اللہ کے صحابہ کا ذکر تیرہ جگہ پر ہے تورات انجیل میں صحابہ عیسیٰ علیہ السلام کے صحابہ کا ذکر سات جگہ پر ہے رسول اللہ کے صحابہ کا ذکر گیارہ جگہ پر ہے زبور میں حضرت داود علیہ السلام کے صحابہ کا ذکر چار جگہ پر ہے اور محمد رسول اللہ کے صحابہ کا ذکر سات جگہ پر اور قرآن پاک پاک کو دیکھو کہ قرآن میں تیئیس سو آیات اللہ کی شان میں اٹھارہ سو آیات رسول اللہ کی شان میں بائیس سو آیات تمام انبیاء بمائے رسول اللہ ان کی شان میں ہو اور ساڑھے سات سو آیات صرف صحابہ کی شان سبحان سبحان سبحان اللہ اللہ اللہ قرآن نے صحابہ کی اتنی اہمیت بیان کی ہماری عقل دنگ رہ گئی کیا وجہ ہے کہ اللہ کو صحابہ سے اتنا پیار ہے یہ جو روزہ میں اور آپ رکھتے ہیں روزہ رمضان شریف کا کتنے بجے کھانا کھاتے ہیں صبح شہری اور مغرب کے وقت افطار کرتے ہیں لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یہ روزہ شروع میں چوبیس گھنٹے کا تھا چوبیس گھنٹے کا ہوگا مغرب کے وقت روزہ افطار کیا اور افطار کرنے کے بعد سونے سے پہلے تراوی کے بعد سونے سے شہری کھانے کا حکم تھا اور اگلے دن پھر مغرب کے وقت جا کر افطار کرنا سمجھ میں میری بات آئی ایک پیغمبر کا صحابی سارا دن لوہا ٹوٹتا تھا سارا دن لوہے کو گرم کرتا تھا اور شام کو نماز مغرب کے بعد جب انہوں نے افطار کیا تو افطار کرنے کے بعد توجہ کی قرآن پاک کی آیت اہل لانی تھی تراوی کے بعد نیند آ گئی سو گئے سیر نہ کھا سکے اگلے دن اثر کے وقت تھکاوٹ کی وجہ سے کام کی وجہ سے بھی ہو اب جس وقت پھر روزہ تراوی پڑی تراوی پڑھنے کے بعد شہری کھائے بغیر پھر نہیں گئی اب جو آنکھ کھلی تو تہجت کا وقت تھا تہجت کے وقت اٹھ کر جلدی جلدی کچھ کھا لیا جلدی جلدی کیا ہونا چاہیے تھا کہ قرآن کا فیصلہ تھا کہ شہری کا وقت تہجت کا نہیں ہے شہری عشا کے بعد کھاؤ لیکن محمد کی شریعت کا ضابطہ بدل دیا اور قرآن میں اعلان کیا کہ جس وقت کھانا کس نے کھایا ہے اسی وقت سے روزے کا وقت شروع ہو جس محمد کے صحابی کی وجہ سے پورا عرش گل جائے اور خدا ذات کا بدل دے اسے کائنات کا کالا کافر اسے منافق کہے اسے مرتب کہے اسے دین سے بے بہرا کہے اور میں خاموش ہو جاؤں کیسے خاموش صحابہ کی ناموس کے معاملے میں اللہ بڑا غیر قبضہ صحابہ کی عزت و آبرو کے لیے اللہ بڑا اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہتا دیکھنا یہ کہ دور نبوت کا جو تھا صحابہ نے کیا لیکن جب میں قرآن کھولتا ہوں تو میری عقل تنگ رہ جاتی ہے کہ رسول اللہ کے دور میں جب بھی کوئی ایسا موقع آیا کہ صحابی پر کسی نے تنقید کی اللہ کا نبی نہیں بولا خدا بولا نبی نے صفائی نہیں دی خدا نے صفائی کس نے اب آپ دیکھو کہ تنقید صحابہ پر ہو تنقید اور نبی کے بولنے سے پہلے خدا بولے تنقید صحابہ پر ہو تو نبی کے بولنے سے پہلے خدا بولے اور خدا عرش پہ صفائی دے اور وہ صفائی کسی اخبار میں نہ چھپے وہ صفائی کسی غزب میں نہ آئے وہ صفائی کسی چیتڑے میں نہ آئے وہ صفائی اس قرآن میں آئے جو بچوں کے سینوں میں ہے وہ صفائی اس قرآن میں آئے کہ جب کہیں سے تنقید ہوگی تو قرآن روزانہ کھولو گے کہ ان کی صفائی تو پہلے ہو چکی اللہ میرے بھائی صحابہ پر تنقید ہوئی نبی نہیں بولا خدا بولا صحابہ پہ تنقید ہوئی نبی نہیں بولے آج اگر صحابہ پر تنقید ہو اور میں بولوں تو میں سنت خدا پہ چلتا ہوں سپاہ صحابہ وہ کام کر رہی ہے جو اللہ نے کیا سپاہ صحابہ وہ کام کر رہی ہے جو اللہ نے کیا کسی آدمی کا کام نہیں کر رہی میری بات آپ کو سمجھ میں آ رہی میں سپاہ صحابہ کا موقف اگر قرآن سے ثابت نہ کر سکا تو اس وقت تک میں سفید سے نہیں ہٹوں گا میرا موقف قرآن میں ہے میرا موقف قرآن میں میری بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ میرا موقع نہ سمجھ میں آئے دیوار پر پھینک دو اور سمجھ میں آئے تو نسر حق کی چادریں آج ہی اتار دو اور سپاہی صحابہ کے پرچم کے نیچے آ سمجھ میں آ جائے تو آج آج لو ٹھیک ہے اور نہ آئے تو چھوڑ دو صحابہ کرام پر تنقید نبی کے دور میں بھی ہو لیکن اس وقت کیا رد عمل ہوا یہ میں نے آپ کے سامنے رکھنا تو صحابہ کرام کا دفاع یعنی صحابہ پر تنقید کا جواب اللہ نے دیا گویا کہ اللہ نے صحابہ کا دفاع کیا اللہ نے صحابہ کا دفاع کیا اور یہ دفاع کیوں کیا یہ علیحدہ موضوع ہے کہ اللہ نے صحابہ کا دفاع کیوں کیا اللہ نے صحابہ کا دفاع اس لیے کیا کہ صحابہ نے رسول اللہ کا دفاع کیا صحابہ نے رسول اللہ کا دفاع کیا اور صحابہ پر تنقید ہوئی تو دفاع اللہ نے کیا اور آج اگر صحابہ پہ تنقید ہو تو سپاہی صحابہ صحابہ کا دفاع کرے تو سپاہ صحابہ کسی آدمی کے طریقے پر نہیں چلی سپاہ صحابہ تو اللہ کی سنت پہ چلی ہے تو سپاہی صحابہ پر تنقید کرنے والوں کیوں برا کہتے ہو ہم تو سنت اللہ پہ چلتے ہیں ہم تو اللہ کے طریقے پہ چلتے ہیں اگر چودہ صدیوں پہلے صحابہ کو برا کہا گیا خدا خاموش رہتا آج میں بھی خاموش رہتا خدا خاموش رہتا میں بھی چپ کر جاتا خدا نہ بولتا میں بھی نہ بولتا چودہ صدیاں پہلے صحابہ کے تنقید ہوئی خدا بولا ہے قرآن میں بولا ہے بڑی وضاحت سے بولا ہے واشراف بولا ہے چیلنج کے ساتھ بولا ہے تحتی کے ساتھ بولا ہے ایران بولتے ہیں پروردگار بولا ہے اور ایسے بولے ہیں اللہ کے چیلنج کر کے کہا ہے چیلنج کر کے صحابہ کی صفائی دی ہے اب مجھے بتاؤ کہ ساری کائنات کا خالق صحابہ کی صفائی پیش کرتا ہے آج اگر کوئی تنقید کرے اور میں اللہ کی سنت پہ عمل کر کے صحابہ کی صفائی پیش کروں صحابہ کا دفاع کروں صحابہ کی چوکی داری کروں صحابہ کی نوکری کروں صحابہ کی غلامی کروں صحابہ کی وکالت کروں ایک ایک دروازے پہ صحابہ کی عظمت کا اعلان کرتا پھروں ایک ایک دروازے پہ صحابہ کی عظمت بیان کرتا پھرو میرا قصور کیا ہے میرا جرم کیا ہے میں نے کیا کیا ہے میں نے تو خدا کی سنت پہ عمل کیا تم کہتے ہو کہ جناب تم شیعہ کو کافر کہتے ہو میں کہتا ہوں جناب میری بات تو سنو شیعہ نے صحابہ کو کافر کہا میں اس لیے کافر کہتا ہوں شیعہ نے صحابہ کو منافع کہا میں اس لیے ان کو منافع کہتا ہوں شیعہ نے صحابہ کو مرتب کہا میں اس لیے ان کو مرتب کہتا ہوں اور یہ میرا شیعہ کو کافر کہنا یعنی صحابہ کے دشمن کو میرا کافر کہنا یہ بھی میری طرف سے نہیں ہے صحابہ کے دشمن کو ابلیس کہنا یہ بھی میری طرف سے نہیں ہے صحابہ کے دشمن کو بدماش کہنا یہ بھی میری طرف سے نہیں ہے صحابہ کے دشمن کو برا کہنا یہ بھی میری طرف سے نہیں ہے آ قرآن کے پارے کھول کر میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ جو لفظ صحابی کے خلاف بولا جائے گا وہی لفظ اس شخص کے خلاف بولا جائے گا یہ میرا طریقہ نہیں خدا کا طریقہ کو حق تھا کہ کسی صحابی کو چھڑک جھڑک چھڑکنا حق تھا مجلس سے اٹھانا حق تھا باہر بھیج دینا حق تھا کوئی ناؤز بلّہ کوتا لفظ مسامحت نہیں تھی پیغمبر کو حق اور یہ تو ایپ ہی نہیں لیکن آپ حیران ہوں گے کہ رسول اللہ کی محفل میں ایک صحابی بیٹھا تھا ایک آدمی نے باہر سے آ کر کہا یا رسول اللہ یہ روسائے قریش آئے سردار آپ سے ملنا چاہتا حضور علیہ السلام کو اس بات کا لالچ تھا کہ شاید یہ کلمہ پڑھنے آئے شاید یہ لوگ آئیں اور کلمہ پڑھیں سردار ہیں نا لیکن آپ کی محفل میں ایک صحابی بیٹھا تھا اور وہ صحابی آنکھوں سے نبینا تھا غریب آدمی تھا بیٹھے ہوئے کپڑے کپڑے پھٹے ہوئے تھے آنکھوں سے نہ تھا غریب آدمی تھا میلے کپڑے تھے حضور کے دل میں خیال آیا کہ اس کی موجودگی میں شاید وہ مجھ سے بات نہ کر سکے حضور نے اس صحابی سے کہہ دیا کہ تم اٹھ کر باہر چلے جاؤ یہ نبی کا کہنا حق تھا جائز تھا پیغمبر کا یہ کہنا کوئی کمزوری نہ تھی کوئی رندش نہ تھی نبی معصوم تھے حق تھا جائز تھا لیکن جاد کے ریور سنیو دیکھو تو صحیح خدا کو صحابہ سے پیار کرنا ہے کہ پیغمبر نے اس نبینا صحابی کو اپنی محفل سے تو اٹھا دیا اس لیے کہ سردار آ کر مجھ سے ایمان وصول کریں گے نفع حاصل کریں گے لیکن اللہ کی غیرت کو اسی وقت جوش آیا فرمایا جلدی کر اور قرآن کی یہ آیت میرے پیغمبر پہ اتار دے اب اللہ پر اے محمد تو اس نبینے کی وجہ سے تیرے ماتھے پہ شکن آئے تو یہ کہتا ہے کہ سردار نفع اٹھائیں گے میں عرش پہ خدا اعلان کرتا ہوں کہ جو نفع یہ نبینا کچھ سے اٹھائے گا کوئی سرکار نہیں اٹھائے گا صحابی کو محفل سے اٹھانا کوئی برائی نہ تھی کوئی لنکش نہ تھی لیکن محفل سے صحابی کو پیغمبر نے اسلام کے لالچ میں باہر بھیجا اللہ کا ارد پل گیا کہ یہ نہ صحابی نبی کی محفل سے کیوں اٹھے اتنا پیار ہے ایک نہ صحابی پھٹے ہوئے کپڑوں والا محفل رسول میں بیٹھا ہے پیغمبر نے اٹھایا ہے اللہ کو ہر ہل گیا کہ نہیں یہ نبینہ نہیں اٹھنا چاہیے جو تجھ سے یہ لے گا وہ مکے کا کوئی سردار نہیں لے سکتا اللہ یہ بات ہے اور اس سے ہمیں سبق لینا چاہیے کہ صحابی کا مقام اللہ کے نزدیک کتنا اونچا ہے اور کبھی ایسے بھی ہوا کہ کسی صحابی پر اس کے والد نے تنقید کی یا اس کے بیٹے نے تنقید کی یا اس کے بھائی نے تنقید کی وہ خدا تو اس پر بھی خاموش نہیں رہا تم ہمیں کہتے ہو خاموش ہو جاؤ حضور علیہ السلط السلام کے جان صاحب رفیق ہجرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی اپنے مکان کی حویلی میں بیٹھے کہ ان کے والد آئے اور بھری محفل میں ابو بکر کو برا کہنا شروع کر دیا اور کیا کہا کہ ابو بکر تجھے ہوا کیا میں نے جو چالیس ہزار درم تجھے دیا تھا کپڑے کی تجارت کے لیے دیا تھا تو نے وہ سارے پیسے ان غلاموں کو آزاد کرانے پہ لٹا دیا یہ تنقید کس نے کی والد اور والد کا حق تھا کہ بیٹے پہ تنقید کرے حق تھا یا نہیں تھا وہ تنقید کرنا حق تھا بات کیا کہتا ہے بیٹا یہ جو حبشے کے بلال کو تم نے آزاد کرایا آٹھ ہزار درم دے کر یہ جو تو نے عامر بن سہرا کو آزاد کرایا چالیس چار ہزار درم دے کر یہ جو ابو فقیہ کو آزاد کرایا نے دو ہزار درم دے کر یہ جو ان اپنے غلام کو آزاد کرایا چھ ہزار درم دے کر تو نے یہ پیسہ جو کپڑے کی تجارت کے لیے تجھے دیا تھا یہ پیسہ ان غلاموں پہ کیوں لٹا دیا باپ نے ابھی تک رسول اللہ کا کلمہ نہیں پڑا تھا باپ کے ذہن میں یہ تھا کہ میرا بیٹا ابو بکر ان نوکروں پہ ان غلاموں پہ اس لیے پیسہ لٹاتا ہے تاکہ یہ غلام میرے بیٹے کو سردار مانے چودھری مانے بڑا مانے باپ نہیں جانتا تھا کہ اس میں اس میں راز کیا ہے یہ عشق کی کون سی منزل ہے یہ محبت کا کون سا راستہ ہے یہ وجہ کی کون سی منزل ہے باپ اس فلسفے کو نہیں پا سکا تھا والد نے ابھی تک کلمہ نہیں پڑا تھا اس نے بھری محفل میں صدیق سے کہہ دیا کہ اگر تم نے پیسہ لٹانا تھا کسی چودھری پہ لٹاتا کسی سردار پہ پہ لٹاتا چودھری تیری عزت کرتے چودھری تجھے سلامی دیتے نعوذ باللہ ان کمیوں پہ تو نے پیسہ لٹایا ان کمیوں پہ تو نے دولت لٹائی یہ والد کا خیال تھا والد نے بھری محفل میں چار آدمیوں کی موجودگی نے صدیق اکبر پہ تنقید کر دی صدیق کی نیت پہ شبہ کر ڈالا صدیق کو سخت سست کہہ ڈالا ابو بکر جواب میں نہیں بولا صدیق نے پستک نہیں کی صدیق نے باپ کے سامنے کوئی جواب نہیں دیا لیکن آنکھوں سے مینا آنسو آنسو مینی کی طرح برسنے لگے ابو بکر روتا رہا رو رو کر پیغمبر کی محفل میں آ گیا رسول اللہ کی محفل لگی ہوئی ہے صدیق نے سارا واقعہ سنایا کہ میرا باپ کہتا ہے کہ جو دولت تو نے غریبوں پہ لٹائی کیوں لٹائی اپنی چکراہٹ کے لیے لٹائی اپنی بڑائی کے لیے لٹائی ابو بکر یہ بات پیغمبر کے سامنے رو کر بیان کر رہے تھے قریب یہ تھا کہ پیغمبر اس کا جواب دے دیتے قریب یہ تھا کہ پیغمبر کہتے کہ پیغمبر ابو بکر کے والد سے کہتے کہ تم یہ تنقید نہ کرو میں جانتا ہوں قریب تھا کہ صدیق کی صفائی کملی والا پیش کرتا اور صدیق نے رو کر یہ واقعہ سنایا باپ موجود تھا لوگ موجود تھے ابھی یہ بات ختم نہیں ہوئی کہ آسمانوں سے جبریل امین صدیق کی صفائی لے کر اترتا ہے اور قرآن کی یہ آیت لے کر آیا اللہ یوتی ماں لہو یا تذکا وغالیا دن اندہ وجہ اے محمد جس ابو بکر نے اپنی دولت غلاموں پہ لٹائی ہے میں عرش پہ اعلان کرتا ہوں کہ اپنے لیے نہیں اس لیے لکائی کہ عرش پہ خدا اس سے راضی ہو جائے کہ تنقید کرنے والا کون ہے کون ہے باپ ہے جس پر تنقید کی جا رہی ہے وہ بیٹا ہے بھری محفل میں تنقید ہوئی سارے لوگوں کے سامنے تنقید ہوئی رسول اللہ گواہ میں تنقید ہوئی پیغمبر ایک لفظ میں کیا دیتے ابو بکر کے والد سے ابو پہافا چھوڑ دو ابو بکر پر تنقید نہ کرو لیکن پیغمبر ابھی نہیں بولے کہ عرش ہل گیا آئے پر تنقید بہت کرے دل جائے آج اس ملک میں صدیق کو ابلیس کہا جائے میں چپ کر جاؤں صدیق کو شیطان کہا جائے میں چپ کر جاؤں صدیق کو مناسب کہا جائے میں چپ کر جاؤں میں ابو بکر کی صفائی پہ نہیں بولوں گا میرے سے بڑا اسلام کا دشمن کوئی نہیں خدا خاموش آج تنقید ابو بکر پہ ہوگی میں خاموش نہیں رہوں گا میری جماعت کا آٹھ سال کا بچہ خاموش نہیں رہے گا آٹھ سال کا بچہ صدیق کی آبرو کے لیے کٹ جائے گا ہتکری پہن لے گا تخت پیدا پہ چڑھ جائے گا ابو بکر کی صداقت کا شورا پوری دنیا میں گلی گلی میں کوچے کوچے میں لگاتا رہے گا جیلیں آئے گی تب بھی لگائے گا باہر آئے گا تب بھی لگائے گا گولیاں مارو گے تب بھی لگائے گا کیوں کہ پہ تنقید ہو اللہ نہیں چپ کرتا میں کیسے چپ ہو رہا آج ابو بکر کو کافر کہا جائے میں کیسے چپ کروں فلسفہ تو بتاؤ تیرہ زبانوں میں صدیق کو کافر کہا گیا مولویوں پیرو پادروں تمہارے باپ کو کوئی کنجر کہے چپ کر کے دکھاؤ ہائے تمہاری ماں کو کوئی قوافہ لکھے سموشوں پر تو دکھاؤ ہائے رسول اللہ کی بیٹیاں لوارس ہو گئی نبی کا خاندان لوارس ہو گیا پیغمبر کے بیٹے لوارس ہو گئے نبی کے روزے میں سویا ہوا ابو بکر لوارس رہ گیا پیغمبر کی زندگی میں دو ایسی جنگیں جن میں حضرت عائشہ رسول اللہ کے ساتھ گئی دو جنگیں اور حضور علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی کہ جب بھی کسی جنگ میں تشریف ملا تو اپنی ازواج متحرات کسی ایک بیوی کو ساتھ لے جاتے خدمت کے لیے کھانے پکانے کے لیے پتی کے لیے دو جنگیں ایسی ہیں کہ جن میں قرآن اندازی میں حضرت عائشہ کا نام نکلا ایک جنگ بنی مشترک اور ایک جنگ ہے جنگ دات و رکا جنگ و رکا رکا وہ اص ہے تاتھیوں کو کہتے ہیں چھوٹی چھوٹی تافیاں صحابہ نے پاؤں پر باندھی تھی جوتے ٹوٹ گئے تھے اس لیے اس جنگ کو جنگ و رکا تھا میں ان کے پاؤں کے جوتوں پاؤں کی مٹی پہ قربان ہو جاؤں جو رسول اللہ کے لیے چلے اور پاؤں کے جوتے ٹوٹ گئے کپڑے پھٹ گئے چمڑیاں اجڑ گئی میرے بھائیوں غزل آپ مدینہ سے کافی دور باہر ایک جگہ آپ نے رات کو پڑاؤ ڈا یورپ سے آگے یورپ ایک جگہ کافی دور جا کر پڑاؤ ڈالا ارادہ یہ تھا نماز عشاء پڑھنے کے بعد کہ یہاں قیام کریں اور تہجت کے وقت یہاں سے قافلہ آ گیا تہجت کے وقت سارے قافلے کے لوگ اٹھ گئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالم اور حضور علیہ السلام ایک خیمے میں تھے ایک عریش میں تھے سارے صحابہ اٹھ گئے تھے چلو بھائی چلو چلو تیار ہو جاؤ سواریوں کو تیار کرو سب کھڑے کیوں جلدی جانا تھا کیوں اس لیے کہ جہاں پر ان کا پڑاؤ تھا وہاں پانی نہیں تھا اور صحابہ یہ سمجھتے تھے کہ تھوڑی دیر اور ٹھہر گئے تو یہاں نماز رہ جائے گی فجر کی نماز رہ جائے گی تہجد بھی رہ جائے گی تو صحابہ کرام نے وہاں سے چلنے کے لیے جلدی کہ جلدی کرو بھائی جلدی حضور علیہ السلام بھی اٹھ بیٹھے لیکن باہر تشریف نہیں لائے کیوں حضور السلام نے جہاں آرام فرمایا تھا آپ کے جسد اطہر کے ساتھ متصل حضرت عائشہ آرام کر رہی تھی اور جسم ہو رہا تھا جسم کے ساتھ حضور علیہ السلام کی آنکھ کھل گئی لیکن حضرت عائشہ کی آنکھ نہیں کھلی حضرت عائشہ کی وجہ سے رسول اللہ تاخیر سے اندر سے آئے حضرت عائشہ آرام کر رہی تو اس لیے رسول اللہ نہیں اٹھے اب سارا لشکر کھڑا ہے سواریاں لے کر کہ چلو بھی چلو حضور جا رہے ہیں عائشہ نہیں جا ایک نمبر تب آواز بھی لگائی تب بھی امان جا رہی اللہ تھکاوٹ ہے سارا دن کی رات کی تھکاوٹ حضور علیہ السلام حضرت عائشہ کی وجہ سے وہاں تھوڑی دیر اور ہے اتنے میں سب لوگ پریشان ہو گئے کہ عائشہ کی وجہ سے سارا قافلہ یہاں کھڑا ہے اگر تھوڑی دیر اور گزرتی نمازیں نماز فجر کیسے پڑھیں گے فجر کی نماز کون پڑے گا پانی نہیں ہے یہاں پانی تو ابھی بندر پر پانی کی بات کسان ابو بکر صدیق کو غصہ آیا اتنا غصہ آیا کہ بھاگے ہوئے اس خیمے میں آئے اور آتے ہی حضرت عائشہ کی کمر پہ انگوٹھا لگایا اس طرح انگوٹھا حضرت عائشہ کی کمر پہ انگوٹھا آتے اس کو کہتے چوک لگا چوکا لگا حضرت عائشہ لیتی ہوئی ان کی کمر پہ ابو بکر صدیق نے چوکا لگا کمر پہ کس نے چوکا لگایا والد نے والد نے والد کو حق پہنچتا تھا کہ چوکا لگائے والد کو حق پہنچتا تھا کہ تم بھی کرے ٹھیک ہے اور والد کی بیٹی ہے پیغمبر کی بیوی ہے ابو بکر صدیق نے حضرت عائشہ کی کمر پہ چوکا تو لگایا اور حضرت عائشہ نے تکلیف محسوس کی اور ابو بکر نے فرمایا عائشہ تیری وجہ سے امت پریشان ہے تھوڑی دیر اور گزر گئی تو نماز ضائع ہو جائے گی یہاں تو پانی کوئی نہیں پانی کی وجہ سے ہم سارے لوگ پریشان ہیں حضرت عائشہ نے فرمایا مجھے بڑی تکلیف ہے جب رسول اللہ نے دیکھا کہ عائشہ کو بڑی تکلیف ہے تو پیغمبر خاموش ہو گئے ابو بکر تو چوکا لگا کر چلے گئے لیکن ابو بکر کے اس چوکا لگانے پہ اللہ کا عرش مل گیا بڑا قرآن جس وقت والد نے اما عائشہ کی کمر پہ چوکا لگایا اسی وقت آسمانوں سے جبریل امین اللہ کا یہ قرآن لے کر آیا فَإِلَّمْ تَجِدُوا مَعَنْ فَتَيَمَّمُوا سَعِيدًا تَجِبًا اے دنیا کے لوگوں اور مسلمانوں آج کے بعد اگر تمہیں پانی نہ ملے تیمم کر لیا کرو جب تیمم کی آیا پتری حضرت اتاب بن اسید اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے ما اول برکت یا آل بی بکر اے ابو بکر کی اولاد یہ کوئی پہلی تمہاری برکت نہیں ہے کہ عائشہ کو ایک لگے خدا شریعت کا ضابطہ بدل دے ایسا کمر پہ چوکا باپ نے لگایا خدا کا قانون یہ تھا کہ وضو کرنا ہے نماز پڑھنی ہے منہ دھونا ہے ہاتھ دھونے قرآن کہتا ہے لیکن آج عائشہ کے باپ نے چوکا لگایا خدا نے سنایا یہ ضابطہ بدلتا ہوں یہ اعلان بدلتا ہوں یہ ترتیب بدلتا ہوں عائشہ کو چوکا لگا ہے تیم کی نعمت قیامت کی صبح تک آنے والی نسلوں کو عطا کر دی وہ خدا عائشہ پہ چوکا باپ نہ لائے اس کو برداشت نہ کرے آج اس ملک میں میں عائشہ کو طوائفہ لکھا کیسے برداشت کرے عائشہ کو گالی دی جائے کیسے برداشت کریں تم بتاؤ کس کے دروازے پہ روئے کس کے سامنے احتجاج کریں کہاں روئے بتاؤ لاہور سے وہ کتاب چھپی ہے جس میں لکھا ہے عائشہ عورت تھی یا باندری تھی عائشہ کی کمر پہ چوکا لگائے تو عرش عائشہ صدیقہ پہ تنقید ہوئی خدا خاموش رہا عائشہ پہ چوکا لگا خدا خاموش رہا اور جب حضرت عائشہ پہ منافقی نے مدینہ نے تومت لگائی تو خدا خاموش رہا اللہ کے قرآن میں ستارہ آئے تھے عائشہ کی شان میں نہیں اتری بس بولو نہیں اتری وہ خدا چاہتا تو ان درختوں کو بلوا دیتا خدا چاہتا اس سواری کو بلوا دیتا خدا چاہتا ہواؤں کو بلوا دیتا خدا چاہتا ستاروں سے گواہی دلوا دیتا خدا چاہتا تو چاند کو محمد کے دروازے پہ کھڑا کر دیتا چاند آہشہ کی صفائی پیش کرتا سورج صفائی پیش کرتا ہوائیں صفائی پیش کرتی لیکن اللہ نے فرمایا اے محمد آج یہ تیری اگر یہ صرف ابو بکر کی بیٹی ہوتی پاک اور تھی آج یہ تیری تہارت ہے تیرا لباس ہے تیرا تکوا ہے تیرا ورا ہے تیرا لباس ہے ہے تیری عائشہ کی صفائی کے لیے میں کسی درخت کو نہیں بلواتا جانور کو نہیں بلواتا فضاؤں کو نہیں بلواتا پیچھے ہٹ جاؤ عائشہ کی صفائی کے لیے خدا خود عدالت کے کٹہرے میں آئے گا اور عائشہ کی صفائی پیش کرے گا اور کہے گا صبح آنا کہا گا و نظیم کہا یا نہیں کہا حضرت عائشہ پہ تنقید ہوئی خدا بولا یا نہیں بولا حضرت عائشہ پہ چوکا لگا خدا بولا یا نہیں بولا سدی کے اکبر کو والد نے سخت سست کہا خدا بولا یا نہیں بولا عبداللہ بن نبی حقیق ایک صحابی نادی ہے یہ نابینا صحابی عبداللہ بن ام مکتوم نابینا صحابی ہے جس کو رسول اللہ نے محفل سے اٹھایا تھا ان کو محفل سے اٹھایا خدا بولا یا نہیں بولا اب مجھے آپ بتاؤ کہ آج صحابہ کرام کو کافر لکھا جائے ہم بولے یا نہ بولے صحابہ کو برا کہا جائے ہم بولے یا نہ بولے ہم خاموش رہ جائیں ہم چپ کر جائیں ہم گونگے بن جائیں ہم یہ کہیں کہ یہ کام حکومت کا ہے ہم یہ کہیں کہ جناب اسلام چونکہ نہیں آیا لہذا چپ کر جاؤ کہ جناب آپس میں لڑائی نہ ہو جائے ہم اس لیے چپ کر جائیں کہ سرکار ناراض نہ ہو جائے ہم اس لیے چپ کر جائیں کہ ہمارے مدرسے کا چندہ بند نہ ہو جائے ہم اس لیے خاموش ہو جائے کہ ہماری پیڑھی کے نظرانے نہ ختم ہو جائیں ہم اس لیے خاموش ہو جائے کہ تعلیم کے پیسے نہ بند ہو جائیں ہم اس لیے ہو جائے کہ جناب دولت نہ بند ہو جائے ہم اس لیے ہو جائے کہ ہمیں ووٹ نہ ملے ہم اس لیے ہو جائے کہ لوگ ہمیں چودھری کہنا نہ چھوڑ دو اور چھوڑو ساری باتوں کو آؤ آئسہ کا دوپٹہ ساری کائنات سے زیادہ قیمتی ہے میری بات سمجھ میں آپ کو آ رہی ہے بلند آواز آج میں شیعہ کو کافر کہتا ہوں تو مجھ سے پوچھو کیوں کیا اس لیے کہ شیعہ نے صحابہ کو کافر کہا شیعہ نے صحابہ کو کیا کہا تو جب شیعہ نے صحابہ کو کافر کہا تو مجھے کیا کہنا چاہیے اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا یہ بھی قرآن نے کہا قرآن کیا کہا توجہ کیجیے میں آپ کو قرآن سے بتاتا ہوں کہ قرآن نے کہا رئیزا قیل الحم عالم رئیزا قیل الحم جب ان کافروں سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ کما آمن اللہ جیسے صحابہ ایمان اللہ ان کافروں سے کہا جاتا ہے عرب کے کافروں سے کیا کہا جاتا ہے آمن ایمان لاؤ کیسے وہ کہتے کیسے تو قرآن کہتا ہے کما آمن اللہ جیسے یہ صحابہ ایمان تو آگے سے وہ کیا کہتے ہیں وہ کافر کہتے ہیں کالو انومین کما آمن سفا ہم ان لائے تو صحابہ کرام کو سب سے پہلے برا ان کافروں نے کہا تھا صحابہ کو سب سے پہلا تبرہ ان لوگوں نے کیا تھا تو قرآن نے کہا توجہ کرے قرآن نے کہا ایمان لاؤ صحابہ تو جواب میں انہوں نے کہا ان کا کما آمن سفہا ہم ان بے وقوفوں جیسا ہی مانگا تو گویا کہ صحابہ کرام کو انہوں نے بے وقوف کہا احمد کہا ناؤز بلا پاگل کہا اور جواب میں اگر اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں یہ بھی بات غور سے سمجھے انہوں نے کہا انومن کما آمن صفحا ہم بے وقوف جیسا ہی مانگ رہا تو جواب میں اگر اللہ تعالیٰ یہ کہتے کہ نہیں بھی نہیں صحابہ کو بے وقوف نہ کرو وہ تو عقل مند اگر جواب میں اللہ تعالیٰ یہ کہتے تو سپاہ صحابہ کا آج یہ موقف نہ ہوتا جو ہے اس انداز سے ہی ہمارا موقف بدل جاتا کہ اللہ تعالیٰ جواب میں یہ کہتے کہ نہیں بھی نہیں ان کو بے وقوف نہ کہو تو عقل ہے لیکن یہ بات بڑی ہلکی تھی اللہ نے اس سے آگے بڑھ کر کہا خبر جب انہوں نے کہا صحابہ بے وقوف ہے تو جواب میں اللہ نے کیا کہا اللہ اللہ خبر علماء جانتے ہیں کہ ان کے معنی میں کتنی رفت اور بلندی اس موقع پر انہم کا آ جانا بڑی طرف اللہ ان کے بے شک ان یہی لوگ ہم اسفہ یہی پاگل ہیں یہی بے وقوف کون جنہوں نے صحابہ کو بے وقوف جنہوں نے صحابہ کو بے وقوف کہا یہی بے وقوف تو کیا بتایا خدا یہ بتایا کہ صحابہ کو جس نے بے وقوف کہا اس کو اسی لفظ سے یاد کرنا اللہ کی سنت صحابہ کو جنہوں نے بے وقوف کہا جواب میں اللہ نے ان کو بے وقوف کہا اور ہمیں نصیحتیں کرنے والوں کہ اگر تمہیں کوئی برا کہے اسے کچھ نہ کہو اور تم تو اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کو بھی یہی کہتے کہ اللہ میاں تو نے انہوں نے صحابہ کو بے وقوف کہا اللہ میاں تم بھی ان کو کچھ نہ کہنا تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں کیا کہا اللہ کہا جنہوں نے صحابہ کو بے وقوف کہا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ بہت بڑے بے وقوف بے وقوف تو یہ کس نے کہا اللہ اللہ یعنی مکے کے مشرقوں نے بھی صحابہ کو اگر گالی دی یا یہودیوں نے گالی دی تو گالی میں ان کو کافر اور منافق نہیں کہا صرف بے وقوف کہا تو جنہوں نے صحابہ کو بے وقوف کہا اللہ نے ان کو بے وقوف کہا اب آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں خمینی نے اپنی کتاب کشف اخرار کے ایک سو انیس صفحے کے کہا کہ عمر اصلی کافر اور زندگی تھا اب توجہ فاروق اعظم کے بارے میں کہا کہ عمر اصلی کافر اور زندگی تھا تو قرآن کے اس استدلال کی روشنی میں میرا فرض ہے کہ میں خمینی کو اصلی کافر کہوں کہنا چاہیے اب اگر میں خمینی کو کافر کہتا ہوں تو اپنی طرف سے نہیں کہتا میں تو اللہ کی سنت پہ عمل کر رہا ہوں کہ صحابہ کو جنہوں نے بے وقوف کہا جواب میں اللہ نے ان کو بے وقوف کہا تو اس کا مطلب ہے کہ جو لفظ کسی صحابی کے خلاف کوئی استعمال کرتا ہے وہی لفظ اس کے لیے استعمال کرنا یہ اللہ کی سنت بے شک تو اب دیکھو ہمینی نے اپنی کتاب کشف اثرات کے ایک سو انیس صفحے پہ لکھا کہ عمر اصلی کافر اور زندگی تھا میرا میرا فرض ہے کہ میں خمینی کو اصلی کافر بھی کہوں زندید بھی کہوں خمینی نے اسی کتاب کے ایک سو چودہ صفحے پہ کہا کہ ابو بکر سے بڑا قرآن کا دشمن کوئی نہیں میرا فرق ہے کہ میں خمینی کو قرآن کا بہت بڑا دشمن کہوں اور اسی کتاب میں خمینی نے کہا کہ عثمان بد کماش انسان تھا میرا فرض ہے کہ میں بھی خمینی کو بد کہوں خمینی کی کتاب تحریر الرسیلہ خمینی کہتا ہے میں اس رب کو کیسے مانوں میں اس محمد کی بات کیسے مانوں جو محمد اپنی زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہوا یہ تحریر الرسیلہ تو آج مجھے میرا فرض ہے کہ میں خمینی کو کہوں کہ تو بھی ناکام ہے تو بھی بے ایمان ہے تو نے ساری زندگی ناکام رہا تو کوئی کام نہ کر سکا اور خمینی نے کہا کہ میں کے ساتھ دعویٰ کرتا ہوں کہ آج کی ایرانی قوم اور اس کی کروڑوں کی آبادی جو آج دنیا میں موجود ہے یہ رسول اللہ کے دور سے بہتر ہے میرے ہاتھ میں یہ خمینی کی کتاب ہے توجہ کیجیے کتاب کا نام ہے صحیح انقلاب خمینی کا آخری وصیت نامہ ہے چھیالیس صفحے پہ خمینی نے سب کا سارے صحابہ کہا ہے اور کہا ہے کہ جناب میں بڑی

کہ وہ وسیعت نامہ ہے جو خمینی کے مرنے کے بعد اس کے بیٹے نے ایران کی پارلیمنٹ میں پڑھ کر سنایا اس وسیعت نامہ میں تمام صحابہ کو ظالم اور غاصب بھی لکھا گیا شروع میرے بھائی اب آپ مجھے بتاؤ کہ جس شخص نے صحابہ کو برا کہا ہمارا کیا فرق ہے کہ ہم اس کو اسی لفظ سے یاد کریں بالکل یہ کس کی سنت ہے اللہ اللہ کی سنت ہمیں اللہ کی سنت پہ چلنا چاہیے کہ نہیں چاہیے اب آپ دیکھیں کہ غلام حسین نجفی نے کتاب لکھی توحفہ یہ وہ کتاب ہے جو اٹھائیس ستمبر انیس سو اکانوے کو لاہور میں گورنر ہاؤس میں وزیر اعظم نے جو میٹنگ بلائی تھی اس میٹنگ میں یہ کتاب میں نے وزیر اعظم کے سامنے پیش کی کتاب کا نام ہے توحفہ حنفیہ اس کتاب کے دو سو پچاس صفحے پر غلام حسین نجفی نے لکھا کہ ابو بکر عمر عثمان کا نام انسان اپنی شرمگاہ پر لکھ کر پھر بیوی کے پاس توجہ توجہ مجھے یہ بتاؤ کہ توفہ ہنسیہ کی وہ عبارت آج بھی موجود ہے ایک سال گزر گیا کتاب موجود ہے ایڈیشن نیا چھپ چکا ہے حکومت نے آج تک وہ کتاب ضبط نہیں کی اور ہمیں کہتے ہیں کہ شیعہ کو کافر نہ کہو نواز شریف صاحب تیرے فتووں سے کافر مسلمان کیسے ہوگا تو کہاں کا مفتی پیدا ہو گیا ہے مفتی صاحب تم کہاں سے آئے گلگت میں کھڑے ہو کر کہتا ہے جو سشیا کو پاور کہ اسے پھانسی دو کون دے پھانسی وزیر اعظم تم ہو پھانسی عوام دے وزیر اعظم آپ ہیں لوگوں سے کہتا ہے پھانسی دو تم دو اور تجھ میں اگر ضرورت تھی تو میری جماعت کے دس ہزار کارکنوں نے جنرل ضیاء کی برسی کے موقع پر شیعہ کے کفر کا نعرہ لگایا اگر تجھ میں ضرورت تھی تو اس وقت روک دکھاتا ہم نے لاہور میں کشف اسرار خمینی کی کتاب وزیر اعظم کو دکھائی اس وقت وہ کانوں کو ہاتھ لگاتا تھا کہ یہ غلط کتاب ہے توحفہ دکھائی تو کانوں کو ہاتھ لگایا اور آج ایک سال کے بعد کہتا ہے شیعہ کو برا نہ کہو نواز شریف سپاہ صحابہ کا آٹھ سال کا بچہ بھی گلیوں میں بازاروں میں شیعہ کو کافر کہے گا تجھ میں اور تیری حکومت نے جرم ہے تو روک کر دکھا

تمہارے باپ کو کسی نے کنجر نہیں کہا اگر کہے تو تم نرمی کر کے دکھاؤ تم یہ کہتے ہو کہ سپاہی صحابہ شیعہ کو کافر نہ کرے کبھی تم نے شیعہ سے کہا کہ تم ابو بکر کو کافر نہ کرو کبھی یہ بھی کہا نواز شریف کہتا ہے کہ شیعہ کو کافر کہنے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے اور عائشہ کو منافقہ لکھنے سے تجھے کوئی تکلیف نہیں ابو بکر کو کافر لکھنے سے تجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی یہ کتاب کراچی سے چھپی ہے یہ کتاب کتاب کا نام ہے شیخ ثقیفہ منچن آباد کے مسلمانوں آؤ اس خلافت کو بھی دیکھو اور خدا صحابی کی ایک بات پر تنقید ہو تو خاموش نہ رہے آج پاکستان کا مسلمان اس بدماشی کا بھی خاموش ہے کتاب تو دیکھو نام ہے شیخ ثقیفہ اوپر نام لکھا ہے حضرت ابو بکر کا اور نیچے کتے کا کارٹون بنایا ہوا یہ تاریخ یہ کتاب سیاستدان کا کارٹون چھپے ہائی کورٹ میں ریٹ ہو جائے مولوی کا کارٹون چھپے جلوس نکل جائے اے ابو بکر صدیق تیرے ملک میں لوارس ہے ابو بکر صدیق کا نام لکھ کر ناؤز بلّہ کتے کا فوٹو بنایا گیا ہائے قیامت کی صبح کو یہی ابو بکر رسول اللہ کی عدالت میں یہ چیلنج کرے کہ اللہ کے رسول میں نے تو بیٹی بھی تیرے قدموں پہ لٹا دی ہائے میں نے ساکیوں کے کپڑے پہن کر تیری آبرو کے لیے سب کچھ لٹایا تھا پاکستان میں میرا نام لکھ کر کتے کے فوٹو بنائے گئے مولوی خاموش رہے پیر خاموش رہے چودھری خاموش رہے دیندار خاموش رہے نہ کلمہ تیرا پڑتے رہے آئے ہماری آبرو بازاروں میں لٹتی رہی مولوی چپ کر گیا پیر چپ کر گیا وہ اپنی عزت بچاتا رہا تاجر اپنی عزت بچاتا رہا مولوی اپنی عزت بچاتا رہا لیکن بازاروں میں میرے خلاف کتابیں چھپی نہیں بول رہے بتاؤ قیامت کے دن رسول اللہ کو کیا جواب دو اس لٹریچر کے بعد ہم خاموش ہو جائیں نہیں چلنے تھے ٹھیک ہے آپ ہمارا ساتھ دو گے سمجھو اگر پابندی لگی ٹھہر جاؤ اگر پابندی لگی قبول کر لو گے اگر پابندی لگی تو نعرہ بند کرا دو گے اگر پابندی لگی تو ان بدماشوں کے خلاف جہاد روک دو گے اگر پابندی لگی تو نعرہ بند کر دو گے جو پابندی کے باوجود سنجیدوں کے باوجود توپوں کے باوجود جیلوں کے باوجود اس نعرے کو زندہ کر کے اپنے فرض کو پورا کرنا چاہتے ہیں وہ دونوں ہاتھ کھڑا کریں بلکہ ایک مرتبہ اٹھ کر کھڑے ہو جائیں اور کھڑے ہو کروا Yeah. ملے کا لانا کا منٹ میں بیٹھ میرے بھائیوں سپاہی صحابہ کا موقف آپ کی سمجھ میں آیا کہ صحابہ پر تنقید ہو خدا خاموش نہیں رہتا ہم بھی خاموش نہیں رہتے ہم بھی خاموش آپ خاموش رہو گے جنہوں نے صحابہ کو کافر کہا انہیں کافر کہتے رہو گے پاکستان کا جب تک آئین نہیں بنتا اس وقت تک کافر کہتے رہو گے یہ کافر کافر کا نعرہ ریئیکشن ہے رد عمل ہے ان کتابوں پر احتجاج ہے ایک شخص کے سر پر ایک مارو اور وہ جب چیخے واویلا کرے تو تم کہو کہ تم واویلا نہ کرو تمہارے واویلا سے ملک کا امن خراب ہوتا ہے آئے جس نے اینٹ ماری اس سے کچھ نہیں ہوا جس نے چیخ ماری اس سے امن خراب ہو گیا جس نے ابو بکر کو کافر کہا اس سے کچھ نہیں ہوا ہم نے جواب میں اسے کافر کہہ دیا تو طوفان اٹھ گیا یہ تمہارے امن کے فلسفے ہم نہیں مانتے مانتے ہو جب تک اس ملک میں یہ کتابیں موجود ہیں ایران کا لٹریچر موجود ہے شہادہ کے خلاف کتابیں اس ملک میں جب تک چھپتی رہیں گی اور ان کو سزا نہیں دی جائے گی اس وقت تک شیعہ کے کفر کا اعلان چوکوں میں چراہوں میں بازاروں میں گلیوں میں ہوتا رہے گا اس کے لیے حق نواز قبر میں اتر چکا ہے کاسمی قبر میں اتر چکا ہے پینسٹھ جنازے اٹھائے جا چکے ہیں ہم بھی اس کے لیے تیار ہیں ہتھ کڑی اس کے لیے پہنی جا سکتی ہے بیڑی پہنی جا سکتی ہے بچے یتیم کرائے جا سکتے ہیں لیکن صحابہ کو کافر کہنے والوں کو کبھی بھی مسلمان نہیں کہا آرف آلہ میں فاروق اعظم کا پتلا جلایا گیا تم نے کیا سزا دی اس کو چار پانچ آدمی پکڑ لیے مین ملزم ابھی تک نہیں پکڑا حکمرانوں سارا قصور تمہارا اور میں نے آرب والا میں کہہ دیا کہ جن لوگوں نے فاروق اعظم کا پتلا جلایا اگر قانون نے ان کو سزا نہ دی تو سپاہ صحابہ خود ان کو جہنم رسید کرے گا کرنا چاہیے یا نہیں چاہیے اور یہ بات میں زبانی دعوے سے نہیں کہتا یہ وقت بتائے گا اگر حکومت نے ان کو سزا نہ دی تو سپاہ صحابہ ان کو جہنم رسید کرنا چاہیے یا نہیں چاہیے اور پاکستان میں جو شیعہ فاروق اعظم یا کسی صحابی کا پتلا جلائے گا یا کسی صحابی کو دیوار پر کافر لکھے گا سپاہی صحابہ سب سے پہلے انتظامیہ کو نوٹس لینے کا واقعار بنتی اور اگر انتظامیہ نے نوٹس نہ لیا تو سپاہی صحابہ اس کو گولی سے فضاؤں میں اڑا دے گا اڑانا چاہیے یا نہیں چاہیے کوئی کرنی نہیں یہ ہماری غیرت کا سوال ہے ہمارا مذہب ہے تمہارے پاس جو کچھ ہے تم گزرو لیکن میں ابو بکر کو کافر کہنے والوں کو مسلمان نہیں کہہ سکتا آپ اس کے لیے تیار ہو سپاہ صحابہ میں شامل ہو گئے بات سمجھ میں آ گئی ہے آ گئی سمجھ میں جن کی سمجھ میں آئی ہاتھ تو کھڑا کریں سپاہی صحابہ کے توجہ سپاہی صحابہ کے یونٹ بناؤ گے یونٹ بناؤ گے پرچم لہراؤ گے ہر گھر میں سکھائے صحابہ بناؤ گے کالجوں میں بناؤ گے سکولوں میں بناؤ گے گاؤں میں بناؤ گے مدرسوں میں بناؤ گے شہر میں بناؤ گے دیہاتوں میں بناؤ گے صحابہ کے دشمنوں کا بائی کاٹ کرو گے جو یونٹ بنائیں گے دونوں ہاتھ کھڑا کریں دونوں ہاتھ تم ایسا کرنا کہ کوئی جگنو کوئی ستارہ سنبھال رکھنا میرے اندھیروں کی فکر چھوڑو بس اپنے گھر کا خیال رکھنا اللہ علیہ شیرنا